حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے منقول ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ظہر کی نماز پڑھی پھر اپنی سواری پر سوار ہوئے اور جب میدان بائدہ کے ریتلے ٹیلے کی بلندی پر پہنچے تو آپ نے تلبیہ پکارا سننے ابو داود حدیث نمبر ایک ہزار سات سو چوہتر